میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زماں حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش خدمت ہے جو سالک پیش مرشد دوست تو فانی نہیں ہوتا جو سالک پیش مرشد یعنی مرشد سے کے سامنے جو اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے وہ اس کا کیا حال ہوتا ہے اس بات اسے فرمائیں گے جو سالق پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا کبھی وہ واقف ہے اسرار فانی نہیں ہوتا اللہ کی محبت کی اور اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں ہوتی جو سالق پیش مرشد دوست تو پانی نہیں ہوتا جو سالک پیش مرشد دوست تو پانی نہیں ہوتا کبھی وہ رات ساری پیش مرشد دوست کو فانی نہیں ہوتا فانی سے مراد یہی ہے کہ اپنی رائے کو فنا کر دیں جیسا مرشد مشورہ دے جو تجویز کرے بالکل ویسا ہی کام کرے اس کے خلاف نہ کرے اور اس میں اپنی عقل کو دخل نہ دے کہ مرشد نے جو بتایا ہو اس کو اپنی عقل سے سمجھے کہ دوسرا کا دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرے اور جو تجویز اور رائے مرشد کی ہو اس پر نہ چلے کہ یہ فانی نہیں ہے اور جو اپنی رائے پر چلے گا اپنی عقل پر چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اسرار و رموز سے بالکل واقفیت نہیں ہوتی اللہ تک نہیں پہنچ پاتا جو سالک پیش مرشد دوست تو پانی نہیں ہوتا کبھی وہ واقع پانی نہیں ہوتا جو ظلمت میں ہمیشہ بدرتوں کی غرق رہتا ہے جو ظلمت میں ہمیشہ ظلمتوں کی غرق رہتا ہے کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا جو ظلمت ہمیشہ کی برق رہتا ہے کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ارے توبہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ارے توبہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی یعنی بلاگ نوافل اور ذکر عبادت میں مشغول ہو ظاہر میں بڑا عبادت گزار ہو لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتا اور سنت کے طریقے پر نہیں چلتا تو وہ ظاہر میں تو روحانی ہوگا عبادت گزار ہوگا لیکن اندر سے وہ در حقیقت اگر گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو یہ نفس و شیطان کی پیروی کرتا ہے گناہوں سے نہیں بچتا جو ہے گناہوں سے نہیں بچتا جو ظالم ہر توبہ وہ آنی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا اور وہ بظاہر مو کے روحانی نہیں ہوتا اور جس کی چشم تر اور جس کی آہیں شب ظاہر آج نیم یعنی شب یعنی رات میں تنہائی میں خلوت میں اللہ سے رونا اللہ سے آوزاری کرنا اور اللہ سے اشباری کرنا اور اللہ کی یاری کرنا ہو جس کی چشم تر اور جس کی آہ ظاہر ہے پنہانی کے معنی چھپا ہوا یعنی اللہ والوں سے چھپتا نہیں ہے جو تنہائی میں اللہ سے ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ سے آوزاری اور اشباری کرتا ہے اس کی آنکھوں سے اس کے چہرے سے اور اس تنہائی کی عبادت کا اور اللہ سے تعلق کا نور جھلکتا رہتا ہے اور جس کی چشم اور جس کی آگے نیم شب کا درد اہل دل کے نہیں ہوتا پھر اس کا درد اہل دل سے نہیں ہوتا خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر ہو ربانی بھی کہتا کر کے ربانی نہیں ہوتا ربانی ربانی بھی کہنا کر کے نہیں ہوتا بڑا کوئی بڑا عالم فاضل آدمی ہو لیکن اگر سنت کے خلاف چلتا ہے تو عالم بھی ہے لیکن ہمارے حضرت والا مولانا شاہ شاہرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص سنتوں پر نہیں چلتا اور گناہوں سے بچتا نہیں ہے اور اپنے علم دین کو استعمال نہیں کرتا عمل میں نہیں لاتا وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ عالم ہے الف سے عالم یعنی درد دکھ دینے والا دین کو نقصان پہنچانے والا لوگوں کو نقصان پہنچانے والا کیونکہ لوگ تو اسے نیک سمجھ کے اس سے تعلق کرتے ہیں اور چونکہ اس کی خود کی زندگی تابع سنت و شریعت نہیں ہے اس لیے وہ دوسروں کو بھی اس کو تابع سنت اور شریعت نہیں بنا سکتا دوسرے بھی اس سے گمراہ ہوں گے تو ایسا شخص عالم نہیں بلکہ عالم ہے دکھ درد دینے والا خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر ربانی بھی کر کے ربانی نہیں ہوتا وہ ابانی بھی کہنا کر کے ربانی نہیں ہوتا جو سالک پیش مرشد دوست تو پانی نہیں ہوتا کبھی وہ واقع سے اسرار پانی نہیں ہوتا کن تو وہی طرح بیٹھ کے رہتے کام کر رہا ہے یہ نہیں کہ بڑھ کے دیکھو جی، سب کام کریں تھے ربانی سفر نامہ ریونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا آج حضرت والا بعد فجر سیر کے لیے تشریف نہیں لے گئے فرمایا کہ آج نیند کا بلوا ہے اس لیے سونا چاہیے اور حضرت والا بستر پر استراحت کے لیے لیٹ گئے اس وقت احکر اور چند حضرات حاضر خدمت تھے یعنی حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور چند حضرات حاضر خدمت تھے پھر احکر یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ شعر فرمایا ہزاروں غم نے گھیرا ہے ہمارے میر کو ہر دم ہزاروں غم نے گھیرا ہے ہمارے میر کو ہر دم مگر چہرے سے اس کے پھر بھی تابانی نہیں جاتا ہزاروں غم نے گھیرا ہے ہمارے میر کو ہر دم ہمارے میں کیسی محبت ہے ہزاروں غم نے گھیرا ہے ہمارے میر کو ہر دم مگر چہرے سے اس کے پھر بھی تابانی نہیں جاتا اس کے بعد مندرجہ ذیل شیر کے بعد دیگر فرمائے جو نشاط طبع قارین کے لیے نقل کیے جاتے ہیں ہزاروں شاخ میں تقسیم ہے دریائے عشرت کی ہزاروں شاخ میں تقسیم ہے دریائے عشرت کی مگر کیا بات ہے کہ پھر بھی یعنی نہیں جاتی ہزاروں شاخ میں تقسیم ہے دریائے عشرت بھی مگر کیا بات ہے کہ پھر بھی تغیانی نہیں جاتی بہت ضربے لگاتا ہے دعا میں خوب روتا ہے بہت ضربے لگاتا ہے دعا میں خوب روتا ہے مگر ظالم کی ہے جانی وہ طوفانی نہیں جاتی مگر ظالم کی ہے جانی طوفانی نہیں جاتا پیا کرتا ہے پانی یخ مگر حیرت ہے یہ مجھ کو پیا کرتا ہے پانی یخ مگر حیرت ہے یہ مجھ کو نہاتے وقت عادت گرم پانی کی نہیں جاتی واقعی حضرت تو پہلے جب ہم شروع شروع حاضر ہوئے تھے تو حضرت کا ایک چھوٹا سا کولر ہوتا تھا اس میں صرف برف ہوتی تھی یہ آگے اس نے بہت حضرت کے پانی بہت بھرا ہوا ہے برف جمع کر کر کے تو پہلے تو حضرت اور طرح کا پانی کی جیسے کولر کے اندر برف کے ٹکڑے جمع رہتے تھے اس کا جو پانی پگھلتا رہتا تھا وہ پیتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ برف کے اندر بھی ایک عجیب تاثیر سی وہ ٹھنڈک پانی میں وہ ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جو ہے اس میں پانی ڈلواتے تھے تھوڑا سا اور اس کو خوب ہلا کے بالکل برف کی طرح جمنے کی مانند ہو جاتا تھا پھر وہ بھی پیتے تھے اور ذرا بھی اگر کم ٹھنڈا ہوتا تھا تو حضرت سے پیا بھی نہیں جاتا تھا اور پھر آخر میں تو وہ حضرت بالکل چھوٹی چھوٹی ٹلیاں کچھ کو چلوا کے اس کو پانی میں سلش جیسے ہوتے ہیں سلش کی طرح وہ پانی پیتے تھے اور نہاتے وقت گرم پانی چاہیے حضرت کو بالٹی میں گرم پتیلا گرم کر کے اور اس میں بالٹی میں پانی مکس کر کے حضرت کی عادت کے مطابق جتنا گرم حضرت کو چاہیے ہوتا تھا یہ بھی یہ بھی اور میں بھی دونوں ایک دوسرے کو چیک کراتے تھے کہ دیکھو گرم ٹھیک ہے یا نہیں حالانکہ یہ تو اللہ ذرا جانتا تھا کہ کیسی اتنا گرم پانی سے نہ آتے ہیں پھر بھی احتیاط مجھ سے پوچھ لیتے تھے یہ ٹھیک ہے یا نہیں پیا کرتا ہے پانی یخ مگر حیرت ہے یہ مجھ کو نہاتے وقت عادت گرم پانی کی نہیں جاتی دو تو سنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت نے فرمایا ہزاروں شاخ میں تقسیم ہے دریائے عشرت کی ہزاروں شاخ میں تقسیم ہے دریائے عشرت کی مگر کیا بات ہے کہ پھر بھی تغیانی نہیں جاتی دیکھو حضرت والا نے رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں ایسے اشعار کسی کے لیے ہمارے علم میں نہیں کہ کیسی محبت پر اشعار اور ایسے اعتماد کے اشعار کسی کے لیے ہیں ہزاروں شاخ میں تقسیم ہے دریائے عشرت بھی مگر کیا بات ہے کہ پھر بھی تو نہیں جاتی بہت ضربے لگاتا ہے دعا میں خوب روتا ہے مگر ظالم کی ہے جانی وہ طوفانی نہیں جاتی مگر ظالم کی ہے جانی وہ طوفانی نہیں جاتی پیا کرتا ہے پانی یہ مگر حیرت ہے یہ مجھ کو نہاتے وقت عادت گرم پانی کی نہیں جاتی اور ہری مرچیں بہت کھاتا ہے لیکن یہ تعجب ہے ہری مرچیں بہت کھاتا ہے لیکن یہ تعجب ہے کبھی سوزش کی کچھ تکلیف سننے میں نہیں بس ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کہ وہ حضرت بنگلہ دیش سے ایک مرچ آتی ہے وہ دیکھنے میں تو بالکل رنگت اس کی ایسی پھیکی ہوتی ہے کہ لگتا بھی نہیں کہ یہ ہری مرچ ہوگی اور جو تیل اتنی ہوتی ہے خدا کی دیکھو قدرت کا کرشمہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہاتھ لگ, ہاتھ لگا لیا ہاتھ میں لے لیا تو اس کے بعد اگر آنکھوں میں لگا لیا تو آنکھوں میں اچھے لگ جائیں تھوڑی دیر کو بھی ہاتھ لگا لیا اس کو اتنی تیز ہوتی ہے اور وہ بھی حضرت عام یہاں کی سب سے تیز یہاں کی مرچ جو ہے اگر چار پانچ چھ کھا جاتے تھے لیکن یہ والی میرج اتنی تیز ہوتی تھی کہ یہ پاؤ مرچ روز ایک وقت میں پاؤ سے زیادہ نہیں کھاتے تھے لیکن اس دن معلوم ہی کیا ہوا کہ حضرت نے پوری مرچ روٹی کے ساتھ کھا لی شاید کھانا تیار نہیں تھا کیا وجہ تھی تو حضرت نے پوری ہری مرچ کھا لی اب اس کے بعد جو حضرت کو آگ لگی اب وہ حضرت کو بہت طبیعت خراب ہونے لگی ناساز ہونے لگی پھر کے حضرت نے آئس کریم وغیرہ کھائی بہت دیر ٹھنڈا پانی پیا اور کچھ دوا و دارو بھی کیا تب کہیں جا کے حضرت کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہری مرچیں بہت کھاتا ہے لیکن یہ تعجب ہے کبھی سوزش کی کچھ تکلیف سننے میں نہیں ہے اس کے بعد حضرت والا نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور تقریباً سو گئے تھے کہ اچانک بیدار ہو کر مندرجہ ذیل اشعار نہایت درد بھرے ترنم سے پڑھنے لگے جو اسی وقت وارد ہوئے حضرت والا آنکھیں بند کیے نہایت درد سے پڑھ رہے تھے جو احکر نے نوٹ کر لیے اور استفادہ قارئین کے لیے پیش یہ بھی حضرت والا کی کتنا احسان ہے ہمارے اوپر بتائیے یہ تنہائی کی باتیں بھی حضرت نے نوٹ کر لی تاکہ ہم تک پہنچے سیوا تیرے کو سہارا نہیں ہے سیوا تیرے کو سہارا نہیں ہے تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے تیرے سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن سمندر پاڑوں کا دامن بجز آ کے کچھ سارا نہیں ہے بجز آ کے کچھ سہارا نہیں ہے اللہ والوں کو پہاڑوں کا دامن اور سمندر کا ساحل اور جنگل یا دلب دریا یہ مناظر اللہ اللہ والوں کو پسند ہیں یہ جگہ اللہ اللہ والوں کو اس لیے پسند ہیں کہ یہاں جو ہے وہ مخلوق بہت کم ہوتی ہے بس وہی جو مولانا روبی نے فرمایا آخرا جو آسماں ہمدم نہ ہو میری آہ کا سوائے زمین و آسمان کے کوئی ہمراز کوئی ہمدم نہیں آخرا جز آسما ہمدم نبو راز را غیر خدا محرم نبو میری محبت کے راز سے سوائے کے کوئی واقف نہیں اس لیے چونکہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد خاص ہوتی ہے خاص پر حاصل ہوتا ہے سمندر کا پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجد آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے بجد آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل میرے غم کا کنارا نہیں ہے کا کنارا نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں شبت کے از درو دریا راہ شبد کے از درو دریا راہ شبد پیش او جے گم ہا جانو سم جس مٹکے کو ایک ایک سمندر سے تعلق ہو جاتا ہے مٹکا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کو تعلق جب سمندر سے ہو جاتا ہے تو وہ مٹ کبھی خشک نہیں ہوتا ایسی جب اہل جو اہل اللہ کا قلب ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسا خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے کہ ان کے علوم اور ان کے آب و نالے اور ان کے درد جو ہے اس میں کتنی بھی وہ تقسیم کرنے امت کے اندر لیکن ان کے قلب سے سے وہ یعنی اور وہ ہیجانی نہیں جاتی ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسا خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے ان کے دریا درو راہ شبد جس مٹکے کا تعلق سمندر سے دریا فارسی میں سمندر کو بھی کہتے سمندر سے ہو جائے یہ مثال اس لیے ہے کہ سمندر گویا کہ لامحدود ہوتا ہے کہ مٹکے اور سمندر سے کوئی نسبت نہیں ہوتی بات یہی ہے کہ جس مٹکے کا تعلق یعنی جس قلب کا تعلق لامحدود سے لاز سے ہو جاتا ہے بس اس کی ہر صفت لامحدود ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے علوم اور اس کی محبت اسرار محبت معرفت ہر چیز جو ہے اس کے تعلق اس کے اس کے سامنے بڑے بڑے عالم فاضر جو ہے وہ دانوں ادب طے کرتے ہیں جی جیہون دریا کا نام ہے مصر میں ہے غالباً ویسے جیہون ہا یعنی دریاؤں کی جمع ہے بڑے بڑے دریا اس کے سامنے سر سر تسلیم کیے بیٹھتے ہیں جس کا تعلق اللہ اللہ اللہ سے تعلق ماللہ ہو جاتا ہے نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بہن کا نارا نہیں ہے میرے بہن کا نارا نہیں ہے کوئی کشتی کوئی کشتی ہے کہ نا بھی میری غم بے سہارا نہیں پہ سہارا نہیں ہے کی خدا خدا ناؤ پہلے لفظ خدا ناؤ تھا یعنی ناؤ کشتی چلانے والا اس کو کہتے ہیں خدا یعنی میری کشتی ہے غم میرے غم جو ہے وہ ایسی غم نہیں اپنا طبعی غم نہیں ہے بلکہ یہ کسی کا تربیت تربیت یافتہ ہے کوئی اس غم کا رہنما بھی ہے بے رہنما کے میں میرا یہ غم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عشق اس کا امام ہے اس کشتی کو چلانے والا ہے اور یہ یہ عشق حاصل ہوتا ہے کسی راہ سے اللہ کے راستے کے راہ سے عشق حاصل ہوتا ہے اور عشق جب تام ہو جاتا ہے تکمیل ہو جاتی ہے عشق کی جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خاص ہو جاتا ہے نسبت عطا ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ درد و غم جو ہے خود اس کا رہنما بن جاتا ہے اور جب تک کسی شہر کی تربیت نہ ہو اس کا غم جو ہے غم معتبر نہیں ہوتا اس کا درد درد معتبر نہیں ہوتا حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آہ من آہ من پرور دے آہ شماس اپنے شہر سے عرض کر رہے ہیں کہ آہ من پرورد آہ شماس اے میرے پیارے شیخ میری جو یہ آہ و نالے ہیں میری جو آہ و زاریہ ہیں یہ خود رو نہیں ہے میری اپنی اپنی تجاویز نہیں ہے اپنے طور پر میں نہیں رو رہا ہوں بلکہ یہ پروردۂ آپ کی تربیت تربیت یافتہ آپ کی آہ کی تربیت یافتہ ہے میری آہ بھی آپ کی آہ کی تربیت یافتہ ہے اور درد مند پرورد ہے شماس جو اللہ کا درد محبت مجھے حاصل ہوا یہ آپ کے درد محبت کی کا پروردہ ہے تربیت یافتہ ہے جب تک کسی شیخ کامل سے تربیت یافت تربیت نہ لے اس کا درد درد معتبر نہیں ہوتا اس کا کا اس اس کی آہ آہ معتبر نہیں ہوتی کوئی کر موج غم بے سہارا نہیں ہے میری موج غم بے سہارا نہیں ہے کے فوراً بعد کچھ اور درد بھرے اشعار فرمائے جو حضرت والا آنکھیں بند کیے ہوئے گنگنا رہے تھے اور احکر نوٹ کر رہا تھا کیا لذت ہوگی یقیناً حضرت والا اور حضرت میسا اکیلے ہوں گے اور کیا اللہ سے خاص تعلق کے اشعار یہ ہیں اللہ کیسی بڑی نعمت میرا سر ہے اور کا میرا سر ہے اور ان کا آستان رہا ہوں کس طرح آو ہوں کس طرح آو میرا سر ہے اور ان کا آستا ہوں کس طرح ہو غم کوئی یا کوئی کوہ گرا غم کوئی یا کوئی کوہ گرا قلب نارا ہے سوئے آسماں پلو نہ سو ہے آسمہ گم ہے کوئی یا کوئی کو ہے گرا غم ہے کوئی یا کوئی کوہ گرہ پلو نہ سو ہے آسم پل نا گنگ سوے آسماں آت شی کی ہے کوئی داستان آتش غم کی ہے کوئی داستان کیوں دعا دیتا میرا شیاں وہاں دیتا ہے میرا آتش غم کی ہے کوئی داس کہاں کیوں دعا دیتا ہے میرا آشیاں جب چمن پر ہو بلائے ناگہاں جب چمن پر پرگہ تارے تائروں کی پھر سنو آو پھر سنو آو ہوا جب کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے ایزا پہنچتی ہے تب اللہ والوں کے درد کا یہ حال ہوتا ہے دل سے ان کے آگ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اپنے بڑوں اور اپنے مشاہد کے کو آسانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے کسی عمل سے کسی قول سے کسی فعل سے اللہ والوں کو ہمارے مشاہد کو ہمارے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچے تکلیف تو کسی کو بھی نہیں پہنچانی چاہیے مومن کو تکلیف دینا حرام ہے لیکن خصوصاً جو اپنے بڑے ہیں والدین ہوں بڑے ہوں یا شیخ ہو ان کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہماری کسی قول سے کسی فیل سے کسی ایسی گفتگو سے اللہ والوں کو تکلیف نہ پہنچے آتش غم کی ہے کوئی داستان کیوں دعا دیتا ہے میرا آشیاں جب چمن پر ہو بلائے ناگہاں جب چمن پر ہو بلائے ناگہاں آئے رو کی پھر سنو آہو خوبان جب زمین پر ہو نہ تدبیر سمان جب زمین پر ہو ن تدری رے کیوں نہ جائے آسو آسمان کیوں نہ جائے آسو آسمان آشیا میں پائےوں کی سنکھ ماں کی جان کریں جب بجلیاں آشیا میں پائروں کی سن ان کی جان رخ کریں جب بجلیاں آج مظلومی سے ڈرنا چاہیے آج مظلومی سے ڈرنا چاہیے ظالموں کی دیکھ اجڑی بستیاں جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں وہ خود اجڑ جاتے ہیں وہ خود برباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دوستوں کو جو تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لیتے ہیں مظلومی سے ڈرنا چاہیے ظالموں کی دیکھ اجڑی بستیاں ظالموں کی دیکھ اجڑی بستیاں جس دعا میں ملتی ہو آہو جس دعا میں ملتی ہو آو فو یہ بلا ہے میر میں رے آسماں چاند یعنی کہ دعا جو ہے یہ ضرور اللہ تک پہنچتی ہے اور اس اس کا ضرور سمر ملتا ہے جس دعا میں آہو فوغان شامل ہو جو دعا دل سے نکلے جس دعا میں ملتی ہو یہ بلا ہے میر میرے آسمان یہ بلا ہے میر میرے آسمان اور یہ یہ بلا جو ہے یہ اس پر مصیبت پر صبر کرنے سے اور آو فغاں کرنے سے لیکن آو فغاں میں شکایت نہ ہو اس پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے اللہ کو جو یہ آپ پیش آتے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں جس دعا میں اس بار میں یونین کے سفر کے دوران خانقاہ امدادیہ اشرفیہ یونین میں الحمد للہ حضرت والا پر بہت زیادہ اور نہایت اشعار وائد ہوئے جو بذریعہ کراچی بھجوائے گئے تاکہ حضرت والا کے مجموعہ کلام میں شامل کر دیے جائیں فیضان محبت حضرت عبد العمت پر قاتون کے مجموعہ کلام کی کتابت ہو چکی ہے ان شاء اللہ شائع ہو جائے گا اس وقت کی بات ہے اب تو الحمد للہ دو مجموعے شائع ہو چکے احقرین اشعار کو فیکس کرنے کے لیے صاف کر کے حضرت والا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو مولانا رشید بزرگ صاحب تشریف رکھتے تھے احقر سے فرمایا کہ کچھ اشعار ہو گئے ہیں اضافہ کر دو پھر احقر کو اشعار سنائے احقر نے عرض کیا کہ بہت عمدہ اشعار ہیں تو مولانا رشید بزرگ سے فرمایا کہ ماشاء اللہ اس کو مجھ سے بہت زیادہ محبت و مناسبت ہے اور محبت ہی کی وجہ سے تو یہ میرے ساتھ ہیں ورنہ محبت نہ ہوتی تو کیوں ساتھ رہتے محبت نہ ہوتی تو کیوں ساتھ رہتے یہ مصرا دوران گفتگو خود موزوں ہو گیا یہ تو اسٹیل مل میں ملازم تھے بڑی تنخواہ تھی ہمارے حضرت میر صاحب کے بارے میں ارشاد فرمانۂ حضرت یہ تو اسٹیل مل میں ملازم تھے بڑی تنخواہ تھی لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے میرے ساتھ ہیں یہ محبت ہی کی تو بات ہے حضرت والا کے اس کرم و شفقت اور حوصلہ افزائی پر اگر احقر اپنی ایک لاکھ جانیں قربان کر دیں تو ہم ادا نہیں ہو سکتا جب حضرت والا یہ ارشاد فرما رہے تھے تو احقر کے دل پر عجیب کیف و سرور کا عالم تھا جس کو الفاظ تعبیر نہیں کر سکتے کہ ایک بھنگی کو شاہ عزت و شرف دے رہا تھا مستی سے تیرا ساتھی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے وہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی اچھا اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت سے ہم سب کو نواز دے ہمارے گھر والوں کو بھی نواز دے ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ سے نواز دے ربنا تقبل منا انت انت وتب التواب على النبي السلام علیکم و الله اللہ